عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ سورج گہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور فرمایا کہ مجھے آج دوزخ دکھائی گئی اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو اکتیس